میں بل میں آئے ہوگی نعتیں سنا لنگر پکاتے ہیں ہوگی سب کو کھلا ان پر ہوا ان کا سایہ آقا کا میلاد آیا ہم پر ہوا ان کا سایہ سایہ آقا کا میلاد غور سے سنیے گا پہلے میری بات میرے ہاتھ کھائیے گی فرن نہ اٹھائیے گی بگر سمجھے نہ اٹھائیے گی کوئی ایک بندہ ایسا ہے یا ایک بندی ایسی ہے جو یہ سوچ رکھتی ہو کہ میں گھر میں تھی بیٹھی ہوئی تھی محفل سے پہلے تو بہت بڑی عاشق رسول تھی لیکن یہاں محفل میں آ گئی میرا عشق ختم ہو گیا کوئی ہے نہیں ہوگا بھی نہیں انشاءاللہ لیکن اگر میں یہ پوچھوں کہ کوئی بندہ یا بندی ایسی ہو ایسا ہو جو یہ کہے کہ گھر میں تھی اور گھر میں تھا تو بہت سست تھا لیکن محفل میں آگیا تو میرا عشق بڑھ گیا بات کیا ہے وائے ایسا کیوں ہوتا ہے میرے آلہ آدھا فرماتے سنو سنیوں کے تاجدہ فرماتے ہیں آلہ آدھا آلہ آدھا فرماتے ہیں کہ اگر تو چاہے اگر تو یہ چاہے کہ تجھے عشق رسول حاصل ہو یا تیرے پاس جو عشق ہے اس میں اضافہ ہو جائے تو پھر خوش الہان سنا خانوں سے حضور سن سن سن ناتے سننے سننے سے عشق بڑھتا ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ ناتے نبی تم سنا عشق نبی کو بڑھا نے سکھایا آقا کا ملن آیا احمد رضا نے سکھایا آقا کا ملن آیا صلی نہیں گیا رسول اللہ وسلم علیہ گیا حبیب اللہ اغلو وسغل مرحبا سب نے ہی دل یہ منایا آقا کا میلا آقا کا میلا آیا جی ارے ظالموں اب آقا کی میلا بھی ثبوت چاہیے ان کے کمال کی بات ہے کہ یہ عاشق کی شان ہے جو ثبوت مانگتا پھر ہے کہ میلاد بنانا ہے کہ نہیں اپنے بچوں کا تو ہم بھگو بناتے ہیں اور بڑے احتمام سے کرتے ہیں happy birthday to you کہتے ہیں نا بات آئی محبوب کی میلاد کی تو کہاں لکھا ہے آؤ میں بتاتا ویسے ہم کو دلیل نہیں چاہیے ہم تو عشق والے بے خطر کود پڑا آتش نمود میں عشق اقل تھی محو تماشا رب میں سنو میرے آقا نے ہر پیر کو روزہ رکھا ایوری منڈے میرے محبوب فاسٹنگ کرتے ایوری منڈے تو حضور سے پوچھا گیا کہ حضور ہر پیر کو روزہ کیوں رکھے تو آقا نے فرمایا اس لیے کہ اس دن میں پیدا ہوا میرے محبوب تو ہر پیر کو مناتے ہیں <laughs> میرے پیارے بھائیوں امام مستلانی رحمت اللہ تعالیٰ کہ جو کوئی میلاد مناتا ہے نا میلاد حضور کے بلادت کے دن تو پورا سال برکت رہتی ہے اور ہم دور ہوتے ہیں بنائے ٹل کیا کہا میلاد جانے سے کیا ہوتا ہے پورا سال امن رہتا ہے بلائیں ٹن جاتی ہیں برکتیں ملتی ہیں تو جو سال میں ایک دفعہ منائے اس کو برا سال تو جو روز بنائے تو روز بنائے تو اس لیے کہتے ہیں کہ غوث الورا اور تاتانے میں جانے سب نے کی دن یہ منایا آقا کا میلا گیا سب نے کی دن یہ بنایا منایا آقا کا میلا گلایا جس کو حجر جانتے ہیں اور کہنا شجر مانتے ہیں ایک صحابی نے ایک صحابی نے ایمان نہیں لائے تھا اور حضور کے پاس تشریف لائے وہ کہا حضور موجزہ دکھائیں تو ایمان لے ہوں گا موجزہ طلب کیا ایمان لے ہوں گا تو آقا نے فرمایا جا فلاں درخت کو کہہ کہ رسول اللہ بلاتے ہیں وہ جا کر اس نے کہا درخت کو کہا رسول اللہ دائیں بائیں آگے چل کر حضور کے پاس پھر کہا اس کو ہوجے آپ نے دوبارہ بھیج دیا دوبارہ گیا جہاں سے اٹھاتا اب بات یہ ہے سمجھنے کی میرے پیارے بھائی سمجھو اور حدیثیں جو پیش کی جاتی ہیں اس کے ظاہری معاملات بنا جائیں ذرا اس کو اندر جائیں اور ڈیپ جا کے سوچیں جس شخص کو حضور نے یہ کہا کہ جا فلان درخت سے کہہ کہ رسول اللہ بلالا کہنے والا بھی مسلمان نہیں ہوئی کہنے والا بھی مسلمان نہیں ہوا جا کر اس نے کہا حضرت نے سن بھی لیا اور اکھڑ کے آ بھی گیا درخت نے یہ نہیں دیکھا کہنے والا کون یہ نہیں دیکھا کہنے والا کون ہے یہ دیکھا کہ اس کی اجازت سے کہہ رہا ہے یہ ہے اجازت یہ ہے اجازت جب اجازتیں ہوتی ہیں تو پھر بات بنتی ہے درخت نہیں دیکھا پہ کہنے والا مسلمان بھی ہے کہ نہیں کوئی صاحب ایمان ہے کہ نہیں کلمہ وہ بھی ہے کہ نہیں بس پیغام کس کا ہاں تو عاشق کو ایسا ہونا چاہیے عاشق کو چاند کو حضور نے کبھی کہا ہی نہیں قسم سے کہ ٹکڑے ہو جا کوئی حدیث ثابت نہیں کر سکتا کہ حضور نے چاند سے کہا ہو کہ ٹکڑے ہو نہیں آپ لوگوں کو سانپ سن گیا کہ کیا بات کر رہا ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں کبھی حضور جان سے کہا نہیں ٹکڑے ہو جا نہیں ہاں, ہاں،, ہاں،, ہاں، اشارہ کہنا چاند کو انتظار کرے گا کہنے کا چاند کو انتظار کرے گا کہنے کا وہ تو لبیک ہو گیا ہوگا لبیک کیا رسول اللہ آپ کیا سمجھتے ہیں عشق کیا ہوتا ہے عشق تو وہ ہوتا ہے کہ یار کو بولنے کا موقع ہی نہیں دینا جو یار کی مرضی ہے وہ کر صدیق اکبر سے حضور کبھی کہا ہی نہیں کہ تیار رہنا حجت کرنی ہے کبھی نہیں کہا کہ تیار رہنا حجت کرنی کر یار کی مرضی سمجھ گئے مزاج یار جان گئے کہ آپ یار رہنا کبھی بھی اشارہ ہوا تو عاشق کا کام ہوتا ہے کہ اشاروں کو سمجھنا محبوب کو اتنی بھی تکلیف نہ ہو کہ محبوب بولے یہ ہوتے ہیں عاشق اور ایک ہم جیسے عاشق نام کے جن کو حضور نے کیا کیا نہیں فرمایا یہ کر یہ کر یہ کر غلام ہے غلام رسول کے غلام غلام رسول موت بھی قبول ہے نماز پڑھی جاتی کر نماز پڑھی جاتی کر اور دعوے غلام رسول میں موت بھی قبول ہے پہلے نماز تو قبول کر بھائی پھر وقت آئے گا تو موت بھی قبول ہے انشاءاللہ اور یہ کیسا عاشق ہے کہ محبوب تو کہتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک حضور فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور عاشق کہتا کہ میں تو ٹھنڈک دوں گا ہی نہیں ماذا اللہ تکلیف دوں گا بس تو یاد رکھنا جو پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے نا وہ حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک دیتا ہے اور جو نماز نہیں پڑھتا نا وہ تکلیف دے رہا ہے عاشق کا کام یہ نہیں ہوتا محبوب کو تکلیف دے خدا کے لیے ہاتھ خدا کی نماز کا اہتمام خدا کے لیے مسلمان ہو مسلمان ہو مسلمان ہو نماز فرق کرتی ہے خدا کے واسطے یہاں کی رکھنے میں نتبت ہو جاؤ دنیا کمارے ہو کماؤ لیکن نماز نہ چھوڑو خدا کا اور مسجدیں بھر دو کہو انشاءاللہ آج کے بعد کبھی بھی جانا مجھ کے نماز مزا نہیں کرے گی کہو انشاءاللہ تب جا کے میں سمجھو میرا آنا کچھ کام بھی آیا اور میری میری پیاری پیاری بہنوں میری پیاری بچیوں اللہ ہمارے بچیوں کے مقدروں کو اچھا کر فرمائے ہماری اللہ اللہ بچیوں کی خوشیاں میں دکھائے جو بچیاں ماشاءاللہ گھر میں جوان ہوئی اللہ ان کے اچھے رشتے عطا فرمائے پہلے کی مائیں جو ہوتی تھی نا وہ اتنی عالمہ اور زاہدہ ہوا کرتی تھی کہ بچہ جو ہوتا تھا گود میں اس کو اس کے اثرات مل جاتا تھا واقعات میں پڑھے ہیں کتابوں میں الحمدللہ کئی اولیاء ایسے بھی پیدا ہوئے ہیں جو پندرہ پارے حفظ ملے ہی تھے پندرہ پارے حفظ پیٹ پیٹ پندرہ پارے پیٹ میں کیسے حفظ ہو گئے میری والدہ پندرہ پارے کی حافظہ تھی وہ قرآن پڑھتی تھی میں دریاد کرتا تھا تو پہلے کی ماں ہی بھی ایسی تھی نا ان کی گود بھی ایسی تھی نا بچوں کی تربیت وہ خود نماز ہی ہوتی تھی پاکیزہ رہنے والی طہارت والی اور طاہرہ پاکیزہ ہوا کرتی تھی اور بچوں کو بال حضور دودھ پلایا کرتی تھی اور قرآن شریف پڑھ کے سنایا کرتی تھی حضور کے گیت گا کر سنایا کرتی تھی آج بھی ماں گانے گاتی ہے ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے سوچنے کی وقت ہے آج کی ماں باپ کی ناپاکی کا کانسپٹ نہیں نماز کا کوئی کانسپٹ نہیں بچے کی پرورش اس طرح ہو رہی ہے بچہ بڑا ہو رہا ہائے ہائے ریڈی ہوگا یہی ہوگا نا بڑھ کر کڑی ہوگا کیا ہوگا میرے پیارے اور میری پیاری بہنوں میرے آقا فرماتے ہیں کہ بچے کی پہلی جو ہے ماں کی ہے اگر ماں اچھی ہو جائے تو بچہ اچھا ہو جائے کہ نہیں مائیں اچھی ہو جائیں مائیں فون آیا گھر کے اندر بیٹا امی ہے ہاں، بیٹا نہیں ہے امی بول رہی ہے کہ امی نہیں ہے آپ نے جھوٹ ڈال دیا اس چھٹی میں شروع سے اس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ کا مسئلہ ہی نہیں کوئی یہ تو کوئی بات ہی نہیں جھوٹ تو آپ جو کرو گے میرے پیارے بھائی میری پیاری بہنوں وہی آپ کا بچہ کرے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سیکھیں میری پیاری بہنوں نماز کا اہتمام رکھو پاکی صافی کا اہتمام رکھو نیل پالش لگانے کا اگر شوق ہے تو اس کے مسئلے بھی سن لو سمجھ لو کہ اس کو صاف کر کے بغیر غسل نہیں اترتا وضو نہیں ہوتا اگر وضو نہیں ہوگا غسل نہیں ہوگا تو نماز کیا ہوں گی تو ان مسئلوں کو سمجھو اچھی لو عالموں عالموں کے ساتھ کی رکھو نیک لوگوں کی سبت رکھو اچھی کتابیں پڑھو ان ناولوں کو چھوڑو ان فیس بک ٹویٹر کو مارو بولی سارا دن لوگ بیٹھے ہوتے ہیں فیس بک لے کے ان ظالموں نے ہمیں برباد کر دیا وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا وقت یوں ہی ضائع جائے اللہ کی قسم اگر اتنا وقت ہم جتنا وقت فیس بک کو دیتے ہیں اتنا وقت اگر ہم اللہ کا ذکر کر لیں حضور پر درود پڑھ لیں پتہ نہیں ہمارے رتبے کہاں پہنچے لیکن آج ظالموں نے ہمیں لگا دیا فیس بک ٹیوٹر اور ایک سیلفی کا بخار عجیب بخار جہاں میں ہم جسے لوگ حضور سیلفی کیا سیلفی بھائی عجیب لوگ بنا سیلفی What is this بس یہی ہماری زندگی ہے کہ فوٹو کھچواؤ ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک اور لگاؤ فیس بک پہ رسوا کرو نہ میرے بھائیو نہ یہ ہمارا کام نہیں خدا ہے سمجھو ان ظالموں کے سازشوں کو سمجھو کہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں اور ہم لوگ بھی دم ہلاتے ہوا پیچھے پیچھے جا رہے ہیں خدا کے لئے سوچو مسلمان ہمارا سب کچھ ہمارا ایمان ہے اس کی فکر کریں اللہ اللہ ہمارا کی توفیق عطا فرمائے ایک شیر پڑھ کر انشاءاللہ میں پڑھتا ہوں کہ کرے عبید کی مدگل تجھ پر خدا کی ہے رحمت تُو نے مقدر یہ پایا آقا کا میلاد امداد کن امداد کن از بن غم آزاد کل امداد کل امداد کل از ازبن غم آزاد کل در دین و دنیا شاد کل در دین و دنیا شاد کل یا غوث دستگی از پل غم آزاد پت دین و دنیا کر و دنیا شاش یا سے آزم کن امداد کن اسیروں کے مشکل سیروں کے مشکل شا ہاشو خوش خوش اشا ہوا سا سب روپ رواش فلے را سات فل در دلو تم آشا در دلو رشت کرو اپنی قسمت پر یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ غوث پاک کے ہاتھ دے دی سنو غوث پاک فرماتے ہیں قادریوں کو مبارک ہو سنو غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیا نہیں مرے گا اور غوث پاک فرماتے ہیں سنو کہ قیامت مطاق فرماتے ہیں قیامت کے دن اس وقت تک میں جنت کے طرف قدم نہیں بڑھاؤں گا جب تک کہ اپنے ہر ہر مرید کو داخل جنت نہ دوں یہ کوئی چھوٹی بڑی بات ہے غوث پاک فرماتے ہیں میں اگر مغرب میں ہوں اور میرا مرید مشرق میں ہوں میں مغرب میں ہوں میرا مرید مشرق میں ہو اور اس کا ستر کھل رہا ہے اور وہ مجھے پہ بارے تو میں اس کے ستر کو ڈھانکنے کے لئے آؤں غوث پاک فرما میں سنو غوث پاک کیا ہے ہم سمجھ سکتے ہیں غوث پاک کیا نہیں بہجت الاسرار شریف کتاب ہے بڑی مستند ترین کتاب غوث پاک پر ان کی سیرت پر ان کے واقعات پر سب سے زیادہ مستند ترین کتاب بہجت الاسرار شریف اس کے اندر لکھا ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں اے زمین پر مشرق میں رہنے والو اے زمین پر مغرب میں رہنے والو اے آسمان پر رہنے والو سنو اللہ نے کچھ چیزیں ایسی بنائی ہیں جنہیں تم نہیں سمجھ سکتے اور سنو انہی میں سے ایک میں ہوں تو غوث پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے کہا واپس سے تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں MD سے سازا والا راہ راہگیر کو روکنے والا چور ہوا یہ تھا کہ ایک چور گھس گیا غوث پاک کے گھر میں غوث پاک نماز پڑھ رہے ہیں اور چور گھس گیا اب چور تو گھس تو گیا لیکن واپسی کا راستہ ہی نہیں ملا جہاں سے آیا تھا راستہ ہی نہیں ملا راستہ ملے گا کیسے وہ چور تو خود تھوڑی آیا ہے تجھے بلایا گیا ہے غوث پاک کا تصرف تھا کہ کیا زندگی برباد کر رہا ہے کس کام میں لگے ہوئے ہو چوریاں لگے گیا چلا جا سنو غوث پاک کا تصرف ایک دفعہ غوث پاک جا رہے ہیں بازار بار ساتھ میں مرید ہی تو ایک مرید دل میں خیال آیا غوث پاک کی طرف کوئی توجہ نہیں کر رہا غوث پاک گزر رہے سب اپنے میں کاموں میں گئے ہیں کوئی غوث پاک کی طرف کوئی توجہ نہیں ہو رہی تو مرید کی دل میں خیال آیا کیا بات ہے آج غوث پاک کی طرف کوئی لبکا ہی نہیں وہ تھوڑی دیر ہوئی نہ پبلک چمڑ گئی جس کو دیکھو غوث پاک کے قدموں گر رہا ہے پھر تھوڑی تھوڑی چلے گئے تو جس مرید کے دل میں خیال آنا تو غوث پاک اس کے خیال کو جان گئے اور پھر فرمایا سن مخلوق کے دل ہماری مٹھی میں مخلوق کے دل ہماری مٹھی میں جب چاہیں کھینچ لے جب چاہیں چھوڑ چھوڑ چھوڑ چور کو بلا لیا آجا آجا آجا آجا تیرا نمبر آگیا چوری کر لی راستہ نہیں ملی گا جانے کا بہت پاک سلام بھرا ہے چوری کرنے آیا لینے آیا چل لے جا لینے آیا چل لے جا ایک نظر دی ایک نظر چھاپ تلک سب چھینی رے موسیٰ نینہ ملی کے حضرت نظام خسرو حضرت خسرو خسرو نظام کے خسرو جب محبوب الہی نے نظر کی نا تو اس وقت جو حال ہوئی ان کی تو وہ کہہ اٹھے تھے کہ چھاپ اپلک سب چھینی رے موسیٰ نینہ ملائی کے پریم بھٹی کا مدوہ پلائی کے متوالی کر دی نیرے موسیٰ نینہ ملائی کے خسرو نجام کے بلبل جائیے موہ سو حاضر کی نہیں رہے موہ سے نینہ نہ نہیں کی اس پاک میں ایک نظر کی تو ایک نظر میں اس نے چور جو ہے وہ تائب ہو گئے توبہ کر کر سب کچھ چھوڑ دی اتنے میں غوث پاک کو اطلاع نہیں کہ فلا فلا جگہ کے جو اب بدل ہے بدل بدل جس کو ہم ابدال کہتے ہیں مشہور عبدال ہے الگ بدل کی جمع عبدال تو فلا فلا آپ کی زبان میں ایک عبدال کا انتقال ہو گیا تو غوث پاک نے کہا آج سچو وہاں کا عبدال ایک ہی نظر میں توبہ بھی کروا لوں ایک ہی نظر میں ولایت بھی دے دی اور ایک ہی نظر میں عبدال بھی بنا دیا یہ غوث پاک کی تصرف ہے اللہ کی عطا سے تو اسی شرک کو سننے کے لیے سمجھنے کے لیے میں نے یہ شرک پڑھا یہ واقعہ بتایا تھا کہ کرم سے کیا رہنما رہزنوں کو رہی ہے آپ لوگوں کے جو وعدے اور جو نیتیں ہم نے یہاں کی ہیں میرے پیارے بھائیو نمازوں سے راستہ بار سے رشتہ جوڑ دینا اب اب کبھی نماز کو جان بوجھ کے لیے چھوڑنا کہو وعدہ کرو انشاءاللہ اور قرآن سے رشتہ جوڑو قرآن صرف جو یہ کہ گواہی کے لیے نہیں ہوتا قرآن صرف زندہ میں پڑھنے کے لیے نہیں ہوتا قرآن کو روز پڑھا روز پڑھا تو ہم نے یہ طے کیا انشاءاللہ کہ آج کے بعد ہم اپنی صحبت اچھی کر لیں گے انشاءاللہ ہر اس شخص سے ہم دور ہو جائیں گے جو ہمیں نماز سے دور کر گئے ہر اس شخص سے قریب رہیں گے جو ہمیں نمازی بنا اور یقین جانیے واللہ میں ایک سے کہہ رہا ہوں اس میں کوئی دو بات نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہم بے نمازی رہیں ہم میں سے ہر کوئی چاہتا نمازی بن جائے اچھے بن جائے کون ہے جو یہ چاہتا ہے میں اچھا نہیں بتاؤ سب چاہتے ہیں تو کیوں بن کیوں نہیں رہے اس کی وجہ پر غور کریں اس کی وجوہات کو طرف دیکھیں کہ ہم چاہتے ہیں بن نہیں رہے تو جو وجہ دیکھیں گے نا تو وجہ سب سے بڑی وجہ آئے گی سوسائٹی کیا آئے گی اپنی سوسائٹی جو ہے اسے چیک کرو کہ میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا کس کے ساتھ کیا وہ نمازی ہے کیا وہ اچھے لوگ ہیں کیا وہ حرام اور حلال کی تمیز جانتے ہیں کیا وہ شراب وغیرہ سے دور ہیں اگر وہ ایسے ہوں گے تو پھر نمازی بھی ہوں گے اور اگر وہ ان چیزوں میں ملوث ہیں تو یاد رکھنا بار پہ کھڑی شریف فرماتے ہیں کہ برے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان لہارا کپڑے پاوے کنج کنج بئیے چنگا پہن ہزارا تے بھلے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان اتارا سودا پاوے ملنا لئیے بھلنے اونا دارا تو میرے بھائیو اپنی صحبت اچھی کر لیں آج یہ طے کرو اپنے بھائی کے ساتھ میری بہنیں بھی طے کریں میرے بھائی اپنے بھائی کے ساتھ کہ صحبت اچھی کریں گے انشاءاللہ اور اپنی صحبت اچھی نمازوں کے ساتھ اور انشاءاللہ دین سے محبت علم سے محبت ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے کھڑے ہو کر سلام پڑھئے پڑھئے مصطفیٰ جانے رحمت لام شمع بزم ہدایت پیدا ہو سلام جسو دل افروز ساعت پیدا تو سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد دورود ہم فقیروں کی سروت پیدا تو سلام مصطفیٰ جان رحمت والے کرامت پہلا پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہلا جس کی رنگت سے بے رنگے رنگے گئے اس چمک والی رنگت پہلا سدا گوسلہ پیلا جس کو پارے تو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پیلا نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں انگلیوں کی کرامت پہلا کو سلام دل سمجھ سے بارا ہے مگر مگر یوں کہوں غنچے راز وحدت کی آمد اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قد سے کہے آرازہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع خزمے والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله اللهم إنا نستعين بك ونتوكل عليك ولا إله إلا أنت لا بسواك ومن علينا والسخاء والعافية والبركة والمغفرة والرحمة يا أرحم الراحمين اللهم عفوا وبارك لنا ورحمنا واغفر لنا رزقنا وعلى تاتكلنا وعلى غيرك لا تكلنا اللهم يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا دافع البليات يا حل المشكلات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب السكرات يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ربنا آتنا من لدنك رحمته وهي لنا من أمرنا رشد اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعلي كلمة الحق ودين واغضل الكفر واليهود نادك ملحدين والمردودين والمرتدين والظالمين اللہ پاک صلاة و سلام کو اس محفل کو اپنی بارگاہ مشرف قبولیت اللہ پاک اس کے صدقے سے ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف جسمانی اور روحانی بیماری کو دور فرفر ہر آفات بلیہ سے جاڑ ٹونے شریف جنات سے نظر بس سے گستاق و بیدگو کے شر سے محفوظ فرفر قبر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے ان کے متعلق عقیدہ بیان کرنے کی توفیق عطا کر مرتے وقت کلمہ طیبہ درشریف عطا کر ہم سب کو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی بار بار حاضری نصیب فرمائے سیدنا غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در کی بار بار حاضری نصیب دی ہمارے گھر میں جو بہن و بیٹیاں بیٹھتی ہیں ان کے لئے غیب سے رشتوں کا سبب بنا جو اپنے گھروں کی اوچ ہوتی ان کو آباد فرماتے ہیں جتنے سناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ پاک ان کے جان میں مال میں عمل میں برکت عطا فرما آج ہمارے سامنے ایک عاشق کھڑے ہیں یہ بھی عام آدمی ہے لیکن عام آدمی ہونے کے ساتھ اللہ کے نبی کے عاشق ہیں اللہ تعالیٰ ان کے عشق صدقے میں ہماری حاجت کو پورا فرما اللہ زیادہ زیادہ سننے اور سنانے کی توفیق عطا تاجدار مدینہ والوں نے جو خوبصورت محفل سجائی ہے اللہ پاک ان کے جان میں مال میں عمل میں برکت عطا اللہ رہتا تھا محمد عاشق صاحب جو پاکستان میں جن کا انتقال ہو گیا اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اللہ پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب جتنے بھی روایتین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے اللہ پاک ہماری اولادوں کو نیک سوال فرما بردار بار دین کی خدمت کرنے والے اللہ پاک فلسطین بوسنیا چیچنیا عراق شام عراق پاکستان کے مسلمانوں پر خاص فضل و کرم کا سایہ اللہ پاک جو دلوں کے اندر بغض حسد کینہ اسے دور فرمائے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرما اللہ جو ہم نے ہماری حاجات غیب سے پورا فرما بجائے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ